بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں virtual university government of Pakistan کا کورس آپریشن ریسرچ کے اوپر آپریشن ریسرچ آپریشن ریسرچ اور او آر یہ تینوں ایک ہی چیزیں یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے application of scientific method to daily life problems دنیا میں پرابلمس ہی پرابلمس ہیں ان کے سلوشن ڈھونڈتے ہیں اگر سائنٹیفک سولوشن ڈھونڈنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم آپریشن ریسرچ کو اسٹڈی کرتے ہیں اس کو اپلائی کرتے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کون انجینئرس ہیں ڈاکٹرس ہیں میتھمیٹیشینس ہیں کیمسٹ ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ تو آج ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے آٹھ لیکچرس ہم نے مکمل کر لیے ہیں اس کے اندر ہم نے نیٹ ورکس پڑھے ہیں اور او آر کا انٹروڈکشن پڑھا ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے اس سے اس سے پہلے جو آٹھ لیکچرس تھے اس میں ہم نے سی پی ایم کی بات کی تھی ہم نے پرٹ کی بات کی تھی آپریشن ریسرچ کی بات کی تھی اور کچھ ٹیکنیکس کے بارے میں بات چیت کی تھی ٹھیک ہے لاسٹ لیکچر جو تھا ہمارا وہ ہمارے پاس ایگزامپلس کے بارے میں تھا جو ہم نے سی پی ایم کی ایگزامپلس کی تھیں یعنی کہ کریٹیکل پاتھ میتھڈس کی ہم کہاں تک پہنچے تھے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی پرابلم دیا ہوا ہو تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم ڈرا کرتے ہیں نیٹورک کے فارم کے اندر اور نیٹورک کے فارم کے اندر جب ہم ڈرا کر لیں تو اس کے بعد ہم ٹائمس معلوم کرتے ہیں کون سے ٹائمس معلوم کرتے ہیں پانچ ٹائمس کی بات کی تھی ڈیوریشن ہمیں دی ہوئی ہوتی تھی ہم نے ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم معلوم کیا ارلیسٹ فنش ٹائم معلوم کیا اس کے بعد لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم اور لیٹسٹ فنش ٹائم معلوم کیا تو یہ ہم نے چار ٹائمس کیلکولیٹ کیے اس کے بعد جس وقت میں لیکچر مکمل کر رہا تھا تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ فلوٹس کوئی چیز ہوتی ہے کوئی سلیکٹنس ہوتی ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل جس سیگمنٹ کے اندر ہیں ہم سی پی ایم کی بات کر رہے ہیں ہم نیٹ ورکس کی بات کر رہے ہیں یہ نیٹ ورک کیا چیز ہوتی ہے گرافیکل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے کسی بھی ایک ایکٹیویٹی کی آپ اگر کوئی پروجیکٹ لے لیں مثال کے طور سے کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن کا جو پروجیکٹ ہے یہ ایک ٹائم پر مکمل ہو سکے یا جو بھی آپ نے کمٹمنٹ کرنی ہے یا کی بھی ہے اس کو آپ پورا کر سکیں مثال کے طور سے کہ اگر ایک آپ پلازا بنانا چاہ رہے ہیں ایک ڈپارٹمنٹ اسٹور بنانا چاہ رہے ہیں یا ایک ہاؤسنگ کمپلیکس ہے یا کوئی ایک اسکول بنانا چاہ رہے ہیں یا کسی ایک یونیورسٹی کی بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو کام ہے یہ مقرر وقت پہ مکمل ہو جائے اگر آپ نے ٹائم دیا ہوا ہے کہ تھری سکسٹی ڈیز کے اندر یہ مکمل ہوگا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ تھری سکسٹی ڈیز کے اندر یہ مکمل ہو مثال کے طور سے ایک بڑا کوئی پروجیکٹ لے لیں کسی جگہ پر آپ ایک ایئرپورٹ بنانا چاہتے ہیں اور ایئرپورٹ آپ کہتے ہیں کہ یہ تین سو ساٹھ ڈیز کے اندر مکمل ہو کیونکہ آپ نے شیڈول کر لیا ہے کہ تھری سکسٹی ون ڈے میں یعنی کہ جو تھری سکسٹی فرسٹ ڈے ہوگا اس کے اندر وہاں پر جہاز نے لینڈ کرنا ہوگا کیونکہ ساری ایئر لائنس کو آپ نے بتا دیا ہے کہ جی تھری سکسٹی فرسٹ ڈے وہ چار جنوری جو دو ہزار چھ ہوگی اس کے اندر یہ ایئرپورٹ مکمل ہو جائے گا اور وہاں پر جہاز لینڈ کرے گا اگر آپ نے اس دن تک یہ چیز مکمل نہیں کی تو پھر کیا ہوگا اس جہاز کو انکنوینئنس ہوگی سارے شیڈول کو ڈسٹرب کرنا پڑے گا تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہم چیز کہیں اس جو کمٹمنٹ کریں اس کو ہم اس کمٹمنٹ کو پورا پورا کریں فلفل کریں ان چیزوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ایک طریقہ کار استعمال کیا ہے جس کو ہم نیٹ ورک کہتے ہیں جس کو ہم سی پی ایم کہتے ہیں جس کو ہم پرٹ کہتے ہیں اس کے اندر ڈیوریشن اور ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ٹائم یہاں پہ ویلو ہوتی ہے لیٹ اسٹارٹ فارملی کہ ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ میتھڈ اور پرٹ اس کے اندر ہم نے آپ کو کیا کیا بتایا ہوا ہے ہم نے او آر کی ٹیکنیکس مختلف بتائی ہوئی ہیں اور ان او آر ٹیکنیکس میں سے میں نے کہا تھا کہ ہم نے ساری ٹیکنیکس کو پانچ حصوں میں بانٹ دیا ہے ایک جس میں میتھمیٹیکل لینئر پروگرامنگ ہے جس میں پرابلسٹک ٹیکنیکس ہے انوینٹری ٹیکنیکس ہیں اور اس کے بعد کریٹیکل پاتھ میتھڈس یا نیٹ ورکس ٹیکنیکس ہیں تو آج کل ہم جس سیگمنٹ میں ہیں یہ ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ میتھڈ کا ہے کریٹیکل پاتھ میتھڈ کیسے معلوم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہمارے پاس پرابلم ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان کو آپریشن فارم میں ایکٹیویٹی فارم میں لکھتے ہیں اس کے بعد سارے ہم ٹائمس کیلکولیٹ کرتے ہیں انڈیویجل ایکٹیویٹی کا اور اس کے بعد سب ایکٹیویٹی کا اور ٹوٹل ڈیوریشن معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے پروجیکٹ کی اس نیٹ ورک کے ذریعے جب پوری ہمارے پاس ڈیوریشن پتہ چل جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈیوریشن کم ہو سکے کسی وقت تو یہ پاسبل نہیں ہوتا ہے کہ آپ ڈیوریشن کم کریں لیکن کسی وقت پاسبل ہوتا ہے کہ ڈیوریشن آپ کمپلیٹ کر لیں یعنی کہ پروجیکٹ جلدی سے کمپلیٹ کر لیں وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایفیشینٹلی کام کریں دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایڈیشنل ریسورسز لگا لیں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی اور طریقہ کار کریں اور طریقہ کار سے مطلب یہ نہیں کہ دو نمبر آپ کام کریں پازیٹیو کام کریں کہ کس جگہ پہ جہاں پہ انفیشنسیز ہیں ان ایفیشنسیز کو آپ کم کریں اگر آپ نے کسی جگہ ڈیوریشن کی ٹائم دیا ہوا ہے کہ جی چار دن میں کام مکمل کر کرنا ہوگا یا کر سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں چار دن کی بجائے تین دن میں مکمل کریں تو تھوڑا سی ایکسٹرا لیبر لگائیں یا وہاں پر جو لاسز ہیں اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ سارا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن یہ اس صورت میں پاسبل ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس کمٹمنٹ ہو آپ کے پاس اپنی ول ہو اگر آپ ول سے کام نہیں کریں گے تو شاید یہ ڈیلے ہو جاتا ہے میں نے اکثر مثال دی ہے کہ درزی کے پاس آپ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمیشہ وہ دیر سے ہی آپ کو سلے ہوئے کپڑے دیتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کریٹیکل پاتھ پہ غور نہیں کرتا اس کے اوپر اس نے نظر نہیں رکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن بہت ساری ایفیشینٹ جگہ ہے جہاں پر آپ جائیں کام بالکل اسی وقت پہ ہوگا ٹائم پہ آئے گا ایئر کرافٹس کی مثال موجود ہے کہ نارملی فلائٹ جو ہوتی ہیں وہ ٹائم پر آتی ہیں منٹوں کے حساب سے آتی ہیں سیکنڈوں کے حساب سے ٹائم آتی ہیں ایئرپورٹ کے اوپر وہ کیا ہوتا ہے وہ سارا یہ network schedule critical path کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پہ ان کی نظر ہوتی ہے لیکن کسی وقت آپ کے پاس تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ دو دن کے بعد کر لیں تین دن کے بعد کر لیں چار دن کے بعد کر لیں کوئی چیز آپ کے پاس شیڈول نہیں ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو ہم سلیکٹ ٹائم دیکھتے ہیں اور سلیکٹ ٹائم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس کس جگہ پر ہمارے پاس گنجائش ہے تاکہ وہاں پر ہم کوئی دوسرا کام کر سکیں یا اپنی ایکٹیویٹی کو سنکرونائز کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا لاسٹ ٹائم جب میں نے لیکچر اپنا مکمل کیا تھا تو آپ کو بتایا تھا فلوٹ کے بارے میں یہ جو فلورس ہیں یہ میں نے پہلے بھی ڈیفائن کیے تھے اور اس کے بعد لاسٹ لیکچر میں بھی آخر میں تین طرح کے فلورس ڈیفائن کیے تھے اور وہیں پہ میں نے جلدی سے لیکچر اپنا مکمل کیا تھا تو آج کا جو لیکچر ہے یہ ان فلورس کو ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایگزامپل لی تھی اس ایگزامپل کے اندر کیا کیا تھا ایکٹیویٹیز لکھی تھی اس کا نیٹ ورک ڈرا کیا تھا نیٹ ورک ڈرا کرنے کے بعد سارے ٹائمس کیلکولیٹ کر لیے تھے وہاں تک ہم پہنچ گئے تھے بڑا سلولی اینڈ گریجولی کیلکولیٹ کیا تھا آج کوشش کرتے ہیں کہ فلورس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں ٹھیک ہے تو تین طرح کے فلورس ہوتے ہیں یہ تین طرح کے کون کون سے فلورس ہوتے ہیں کچھ یاد ہے جی ہاں میں دوبارہ سے بتاؤں گا آپ کو لیکن اپنے ذہن پہ زور دے کے کریں تو انڈیپینڈنٹ فلوٹ ہے فری فلوٹ ہے اور اس کے بعد ٹوٹل فلوٹ ہے ٹوٹل فلوٹ کیا ہوتا ہے جو پورے پروجیکٹ کی ڈیوریشن پہ اثر نہ کرے اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ فلوٹ جو ہوتا ہے جو سبسیکوینٹ یا پریویس ایکٹیویٹی کی بات کرتا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس فری فلوٹ جو ہوتا ہے وہ سبسیکوینٹ ایکٹیویٹی کی بات کرتا ہے پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا میں نے کچھ یہاں پہ ٹائم ڈیفائن کیے تھے اور اس کی ویلو کیلکولیٹ کی تھی کس کی ٹی کی آئی کی اور ایف کی ٹی کیا ٹوٹل فلوٹ ہے فری فلوٹ اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ تو فلوٹ بیسیکلی کیا چیز ہے یہ وہ ٹائم ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہے جس میں آپ تھوڑا سا ریلیکس کر سکتے ہیں جس میں آپ کو سلیکنس دی ہوئی ہے ٹھیک کہ آپ تھوڑا سا اپنے کام کو انلارج کر سکتے ہیں انہانس کر سکتے ہیں کہ کام ہے آٹھ دن میں کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس کی ڈیوریشن جو ہے تین دن ہے تو تین دن آپ کے پاس کام کے ہیں باقی پانچ دن جو ہے نا سلیکٹنس کے یہ آپ کے پاس فلوٹ ہے یہ فلوٹ بڑا اہم رول جتنے بھی فلوٹس ہیں بڑے بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں پروجیکٹ پلاننگ کے اندر اور پروجیکٹ ایگزیکیوشن کے اندر ابھی دیکھیں گے ایک لیکچر کے اندر کسی وقت فوکس کریں گے کہ کتنا اہم رول ایک فلوٹ ادا کرتا ہے ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے ان ڈیفینیشن کو ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا پھر بتاتے ہیں time by which an activity can expand without affecting other activity اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فلوٹ اس انڈیپینڈنٹ فلوٹ کا فارمولا ہے I is equal to J E minus I L minus D I which is independent float is equal to J E minus I L minus D اب یہ میں نے بتایا تھا دو تین دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جی نیگیٹو اگر فلوٹ آئی آ جائے یہ اگر انڈیپینڈنٹ فلوٹ نیگیٹو آ جائے تو اس کو ہم زیرو سپوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم پرزیوم کرتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے پاس کوئی فلوٹ نہیں ہے دوسری ڈیفینیشن جو ہے نا فری فلوٹ یہ time by which an activity can expand without affecting the subsequent activity تو فری فلوٹ جو ہے نا سبسیکوینٹیویٹی کی بات کرتا ہے اس ایف کی ڈیفینیشن ہے F is equal to J E minus I E minus D ٹھیک ہے نا تو یہ ہمارے پاس فری فلوٹ ہے free float F is equal to J E minus I E minus D اور میں نے بتایا تھا آئی ای e اور جے ای e کیا چیز ہے یہ پھر بتا دیتا ہوں ایک دفعہ کہ آپ کے پاس ایک نوڈ آئی ہے جو لیفٹ سائڈ پر ہے جے نوڈ ہے جو کہ رائٹ سائڈ پر ہے اس کے پاس یہاں پہ ایک earliest start time finish finish time time time ہے یہاں پر بھی ای e اور ایل ہے اور جے کے اوپر بھی ای e اور ایل ہے تو آئی ای e کا مطلب یہ ہے کہ earliest start time of the I eth event اس کو کہتے ہیں ہم ٹیل ایونٹ آئی کو اور جے کو کہتے ہیں ہم ہیڈ ایونٹ تو یہ کیلکولیشن کرنی ہے فری فلوٹ کے لیے تیسری جو ہمارے پاس ٹوٹل فلوٹ ہے اس کی definition T is equal to J L minus I minus D ہے تو آپ نے اس کی ویلو معلوم کرنی J L minus I E minus D تو یہ بیسیکلی تینوں ٹائمس ہیں ڈی بھی ایک ڈیوریشن ایک ڈیز میں ٹائم ہے ایک یونٹ میں ہوگا جے ایل بھی آپ کے پاس ٹائم ڈیز میں ہوگا یونٹ اس کے وہی ہوں گے اور آئی e کے تینوں کے یونٹس وہی ہیں تو یہ آپ کے پاس بیسیکلی فلوٹس کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ٹائم ریپرزینٹ کرتا ہے وہ ڈیوریشن ریپرزینٹ کرتا ہے وہ آپ کے پاس ڈیز uh, ریپرزینٹ کرتا ہے جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر ریلیکس کرنے کے یا سلیکٹ کرنے کے یہ خیال رکھنا ہے اب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس فارمولے کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے لاسٹ کسی لیکچر میں یہ بتایا تھا کہ جس وقت آپ کیلکولیٹ کر رہے ہوں یہ فلوٹس تو یہ کیلکولیشن الگ الگ کرنی ہوگی یہ نیٹ ورک پہ آپ ڈرا نہیں کر سکتے جو ٹائم ہیں دوسرے early start time latest start time وغیرہ تو آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں نیٹ ورک کے اوپر وہیں پہ اس پہ لکھ دیتے ہیں ای e اور ایل وغیرہ لیکن یہ جو کیلکولیشن ہے آئی ایف اور ٹی کی اس کو الگ کرنا ہوگا یعنی کہ الگ نوٹس جو ہوتے ہیں نا آپ کے پاس اس میں کاپی پینسل الگ لے لیں اور وہاں پہ کیلکولیٹ کریں تو ایک ایکٹیویٹی کے لیے میں یہاں پر کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ دیکھیے گا ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے اس ایگزامپل کے اندر دو نوٹس ہیں ایک نوٹ نمبر ٹو ہے ایک نوٹ نمبر ایٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ تو ایک سگنیفیکینسی چیزیں ہیں کہ ٹو لکھ دیں ایٹ لکھ دیں تھری لکھ دیں ایٹ لکھ دیں تو یہ ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے یہ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ نے کہیں سے اٹھایا ہوا ہے تو اسی کو فالو کر لیں تو میں نے یہ کہا ہے کہ پہلی جو ایکٹیویٹی ہے ٹو ٹو ایٹ اس کی ڈیوریشن ففٹین ہے ٹو ٹو ایٹ کی ڈیوریشن آپ کے پاس ففٹین ہے تو یہ آپ کے پاس نوڈ ٹو جو ہے آپ کے پاس ٹیل ایونٹ ہے اور آپ کے پاس نوڈ ایٹ جو ہے وہ کیا ہے ہیڈ ایونٹ ہے اب اس کو اگر آپ دیکھیں غورس کے ساتھ تو آپ کے پاس ارلی اسٹارٹ ٹائم اس کا کیا دیا ہوا ہے سکسٹین کس کا اس ایکٹیویٹی کا early start earliest finish time is start time is 24 اور لیٹسٹ فنش ٹائم از 39 یہ آپ کے پاس ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے اس ایکٹیویٹی کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ٹوٹل فلوٹ معلوم کرنا ہے فری فلوٹ معلوم کرنا ہے اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ معلوم کرنا ہے یہ میں نے پہلے بھی ایگزامپل دی تھی پھر دیکھ لیں اس کو غور سے کہ تو ٹی کی ویلو کیا ہوگی جناب ٹی کی ویلو ہے فارمولے کی مدد سے J L minus I E minus D which is equal to اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں جے ایل یعنی جے نوٹ پہ جو کہ بعد والا ہے نمبر ایٹ ہے اس کے اوپر لیٹسٹ فنش ٹائم کیا ہے ٹھیک ہے اس میں latest finish time thirty nine ہے minus I E I E کا مطلب کیا ہوا کہ early time of I event ٹھیک ہے وچ از آپ دیکھیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے آپ کے پاس سکسٹین ٹھیک ہے نا سکسٹین لکھا ہوا ہے تو 13 minus sixteen minus fifteen fifteen اس کی ڈیوریشن ہے تو آپ کے پاس کیا thirty minus sixteen minus fifteen which is equal to nine تو آپ کے پاس ٹوٹل فلوٹ کیا آ گیا given by the formula J L minus I minus D this is equal to thirty nine minus sixteen minus fifteen is equal to nine تو دس از ٹوٹل فلوٹ اس کے بعد ہم کیا کیلکولیٹ کرتے ہیں فری فلوٹ فری فلوٹ کا کیا فارمولا ہے J E minus I E minus D J D which is given by thirty eight I آپ کے پاس سکسٹین ہے اور ڈی اس کی ڈیوریشن ہے eight minus minus sixteen fifteen which is equal to تو آپ کے پاس فری فلوٹ کیا آ گیا سیون آ گیا نا دا لاسٹ لی دی انڈیپینڈنٹ فلوٹ اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا فارمولہ ہے formula to J E minus I L minus D J E minus I L minus D تو اس کو کیلکولیٹ کریں that will be equal to thirty eight minus twenty four minus fifteen once again thirty eight minus twenty four minus fifteen which is equal to minus one جب مائنس ون آ جاتا ہے تو اب کیا کرتے ہیں اس کو زیرو کر دیتے ہیں تو ہم نے کیلکولیٹ کر لیے تین چیز یعنی ٹوٹل فلور معلوم کر لیا which is equal to nine free floor seven اور انڈیپینڈنٹ فلور زیرو تو جناب اس ایگزامپل کے لیے یہ جو ہمارے پاس ایک ایکٹیویٹی دی ہوئی تھی ٹو ٹو ایٹ جس کی ڈیوریشن ففٹین تھی ہم نے تین کیلکولیشن کی ہیں تو اگر آپ دیکھیں کہ جب پورا نیٹ ورک آپ کے پاس ہوگا تو ہر ایکٹیویٹی کو اس طرح سے لیں گے اور اس کو ہر ایک کو آئیڈینٹیفائی کریں گے آئی ای جے آئی اسی طریقے سے جے ای آئی ایل اور جے ایل e جب یہ چاروں چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پھر یہ کیلکولیشن کرنی پڑے گی ہر ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے یعنی ون ٹو ٹو ہے آپ کے پاس ون ٹو تھری ہے ون ٹو فور ہے ہر ایک کے لیے کیلکولیٹ کریں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کریٹیکل پاتھ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے اس کو معلوم کرنے سے پہلے آپ کو ٹوٹل فلوٹ فری فلوٹ اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے یہ اگزامپل تھی جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی جس کے اندر ہمارے پاس آٹھ نوٹس ہیں مختلف آرٹس ہیں اور اس کے اندر ڈیوریشن دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے کیا کیا تھا اس کے اندر ارلیسٹ اسٹارٹ ٹائم معلوم کیا تھا ارلیسٹ فنش ٹائم معلوم کیا تھا لیٹسٹ اسٹارٹ ٹائم معلوم کیا تھا لیٹسٹ فنش ٹائم معلوم کیا تھا یاد ہے نا اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس طریقے سے کیلکولیٹ کیا تھا پہلے تو نیٹ ورک ڈرا کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا کیا ای کیلکولیٹ کیا تھا اس کے بعد پھر ہم نے دوسری چیزیں اس کے ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کی تھیں ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ نے ہمارے پاس نوٹ نمبر فائیو آ گیا نوٹ نمبر سکس آ گیا اس کے اندر ڈیوریشن دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا چیز آ رہی ہیں ارلی اسٹارٹ ٹائم آ رہے ہیں اینڈ ناؤ دا فائنلی ہمارے پاس نوٹ نمبر ایٹ آئے گا اس نمبر نوٹ نمبر ایٹ کے اندر بھی آپ کے پاس ارلی اسٹارٹ ٹائم آ گیا اب ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں واپس جانے کے لیے لیٹسٹ اسٹارٹ اور لیٹسٹ فنش ٹائم وہی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کے پاس ایل آنے شروع ہو گئے ہیں سب سے پہلے نوٹ ایٹ ہے پھر نوٹ نمبر سیون ہے and then node number six node number six کے بعد نوٹ نمبر فائیو پہ ایل ایزیکل ٹو آپ کے پاس ٹویلو آیا نوٹ نمبر فور پہ ایل ایزیکل ٹو سکس ہے node number two equal to ten ہے and similarly eight node three L is equal to ten finally L is equal to zero یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا ہمارے پاس یہ ایک نیٹورک بن گیا اب اس نیٹورک کے اوپر کیا کیا چیزیں موجود ہیں آپ کو سارے ڈیوریشن موجود ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس کیا چیز موجود ہے سارے ٹائمس ارلیسٹ اور لیٹسٹ موجود ہیں ان کی مدد سے اب آپ نے ہر ایکٹیویٹی کے لیے کیا کرنا ہے فلوٹ کیلکولیٹ کرنا ہے جیسے میں نے ابھی کیا تھا کہ وہ ہر ایک ایکٹیویٹی کو الگ الگ آئسولیٹ کر لیں اس کا ای e بھی دیکھ لیں ایل بھی دیکھ لیں اور ڈیوریشن بھی دیکھ لیں اور وہ فارمولے ٹی ایف اور آئی کے لگائیں تو آپ کے پاس سارے فلورس آنے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیلکولیشنس ہیں میں نے ان کو کیلکولیشن کی بھی ہیں کسی جگہ ہو سکتا ہے کہ مس پرنٹ ہو جائے غلطی ہو جائے دیکھ لیجیے گا اب اگر ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو دیکھیں مثال کے طور سے یہ ہمارے پاس ہے نا ایکٹیویٹی ون ٹو ٹو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں equal to zero L is equal to zero پہلے دیا ہوا ہے نوٹ ون کے اوپر اسی طریقے سے نوٹ ٹو کے اوپر E is equal to one اور L is equal to ten ہے تو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے ٹوٹل فلوٹ انڈیپینڈنٹ فلوٹ اور فری فلوٹ تو کیا آئے گا یہ ہمارے پاس آئے گا total float is nine free float zero اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ بھی زیرو آیا تو یہ آپ کے پاس ٹیبل میں رائٹ ہینڈ سائڈ پر تین دیے ہوئے T F I total float free float اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ تو اس ایکٹیویٹی کے لیے آپ کے پاس کیا آیا nine zero zero total float is nine free float is zero and independent is zero اسی طریقے سے اگر آپ ایکٹیویٹی ون ٹو تھری دیکھیں تو آپ نے وہاں ساری چیزیں تو کیلکولیٹ کی ہوئی تھیں ون ٹو تھری ایکٹیویٹی کے اندر آپ کے پاس ون نوٹ کے اوپر is equal to zero L is equal to zero اور جو آپ کے پاس تھری ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر اکول ٹو ایٹ دیا ہوا ہے اور L is equal to ten دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ دیا ہوا ہے نا یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا ابھی خود ہی کیلکولیٹ کیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے ون ٹو تھری ایکٹیویٹی کے اوپر جو ٹوٹل فلوٹ ہمارے پاس ٹو آیا کیلکولیٹ کر لیں اور فری فلوٹ بھی زیرو آیا اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ بھی زیرو آیا یہ ہم نے آپ کو بتایا ون ٹو ٹو ایکٹیویٹی کے لیے اور ون ٹو تھری ایکٹیویٹی کے لیے اسی طریقے سے آپ نے ساری ایکٹیویٹیز کے لیے یہ چیزیں کیلکولیٹ کرنی ہے ٹائمس آپ کے پاس سارے موجود ہیں آپ نے صرف کیا معلوم کرنا ہے total float free float independent float یعنی ہر ایکٹیویٹی کے لیے وہ ایکٹیویٹی جو اسٹارٹ ہو رہی ہیں ون سے وہ ایکٹیویٹی جو ٹو سے جو تھری سے فور سے فائیو سے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز جو ایمینیٹ ہو رہی ہیں فرام دا نوٹ ون پھر اس کے بعد نوٹ ٹو سے دیکھتے ہیں پھر نوٹ نمبر تھری سے اب کبھی کسی جگہ پر ایسا بھی پاسبل ہوگا کہ آپ کے پاس node one two three four five نہیں ہوں گے تو نوٹ کیا ہوتے ہیں کسی جگہ لکھ دیا جاتا ہے نوٹ نمبر فائیو پھر ٹین پھر ففٹین پھر سکسٹین پھر تھرٹی ٹو یہ کیوں لکھ دیا جاتا ہے وہ اس لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ فائیو ٹو ٹین اگر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو یہ پاسبل یہ پاسبلٹی ہوگی کہ 5 ٹو 10 کے درمیان اور بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کہ ایک تو بڑی ایکٹیویٹی ہے نا اس کے بعد سب ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہیں چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اگر آپ کسی بھی کار پلانٹ کے اوپر جائیں جہاں اسمبلی پلانٹ لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک طرف سے پرزے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے گاڑی بنتی ہوئی نکلتی آتی ہے تو وہ ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھیں گے ایک طرف پرزے گئے اور دوسری طرف سے گاڑی بنی بنائی تیار نکل آئی ہے اس کے اندر 25 فائیو ڈیز لگے یا 30 ڈیز لگے لیکن اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کسی جگہ پینٹ ہو رہا ہوتا ہے کسی جگہ اسمبلی ہو رہی ہوتی ہے کسی جگہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسٹارٹ کرتے ہیں نوٹ ون سے پھر اس کے بعد سیکوینس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور اس جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز وہاں سے ایمینیٹ ہو رہی ہیں وہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں وہاں سے انیشیٹ ہو رہی ہیں ان سارے کے لیے یہ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فلورس اب یہ دیکھیں جو ٹیبل میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلا جو کالم ہوتا ہے اس کالم کے اندر ایکٹیویٹی لکھتے ہیں دوسرے اس کے اندر دوسرے کالم کے اندر ہم ڈیوریشن لکھتے ہیں پھر اس کے بعد چار کالم ہوتے ہیں جس میں ٹائمس ہوتے ہیں یعنی early start time latest finish early start time latest time earliest finish time latest finish time تو یہ چار کالمس ہوتے ہیں چار ٹائمس کے لیے اس کے بعد تین اور کالم ہوتے ہیں جس میں ہم ٹوٹل فلوٹ فری فلوٹ اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ یہ طریقہ کار ہوتا ہے اس کو اگر فالو کریں گے تو ایک سسٹمیٹک طریقے سے سارے ڈیٹا یا ساری انفارمیشن آپ ایک ہی ٹیبل کے اندر پرزینٹ کر سکیں گے اسی ٹیبل کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ایک اور ایکٹیویٹی کی طرف دھیان دیتے ہیں ایکٹیویٹی 3 ٹو 6 دیکھ لیں اگر اگر ہم یہاں سے دیکھیں 3 ٹو 6 ایکٹیویٹی ہمارے پاس جو موجود ہے اس میں 3 نوٹ کے اوپر از اکول ٹو ایٹ ہے L is equal to ten ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سکس جو ہے ہمارے پاس اس میں L is equal to fifteen ہے E is equal to fifteen ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ تھری ٹو سکس ایکٹیویٹی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تھری کے ساتھ ایک ہی ایکٹیویٹی ایمینیٹ ہو رہی ہے اور جو ٹرمنیٹ ہو رہی ہے کلمنیٹ ہو رہی ہے کس پہ جا کے نوٹ سکس کے اوپر تو تھری ٹو سکس ایکٹیویٹی کے لیے اگر آپ نے تھری ٹو سکس ایکٹیویٹی کے لیے اگر آپ نے فلورس uh, کیلکولیٹ کرنے ہوں گے تو کیسے ہوں گے ای ایزیکل ایٹ ہوگا ایل اکول ٹو ٹین ہوگا to fifteen L equal to fifteen وہی فارمولے لگانے ہیں جس کے اندر ایل آپ کے پاس جس کے اندر آپ کے پاس total float T free float F اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ آئی ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے کیلکولیٹ کیا آپ کے لیے تھری ٹو سکس ایکٹیویٹی کے لیے جو آپ کے پاس ٹوٹل فلوٹ آیا ٹو آیا فری فلوٹ بھی ٹو آیا اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ آپ کے پاس زیرو آ گیا تو جناب یہ one to two one to three one to four two to five three to six کے لیے ہم نے کیلکولیٹ کیا تو یہ ہمارے پاس جواب آیا اس کے بعد بھی کچھ ایکٹیویٹیز اور ہیں اس کو بھی کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے تو مثال کے طور سے آپ کے پاس four to five four to six four to seven five to seven six to eight seven to eight یہ ساری ایکٹیویٹیز جو آپ کے پاس ہیں ان سب کے لیے آپ نے ڈیوریشن لکھنی ہے آپ نے ٹائم سے اسٹارٹ ٹائم اور فنش ٹائمس لکھے ہیں اور فلورس کیلکولیٹ کر لیے ہیں اب دیکھتے ہیں اس ٹیبل کے اندر یہ جو آپ کے پاس اسکرین کے اوپر موجود ہے کس جگہ پر فلورس جو ہے وہ زیرو ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو فور ٹو سکس ایکٹیویٹی جو ہے اس کے اوپر ٹوٹل فلوٹ بھی زیرو ہے فری فلوٹ بھی زیرو ہے اور انڈیپینڈنٹ فلوٹ بھی زیرو ہے تو یہ ایک بڑی اہم ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر فلورس زیرو ہیں یعنی فور ٹو سکس پہ نظر رکھنی ہے اگر فور ٹو سکس ڈیلے ہو گئی تو آپ کا پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے گا اس میں خیال رکھیے گا کہ یہ فور ٹو سکس ایکٹیویٹی بڑی امپورٹنٹ اور اہم ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر ضرور نظر رکھیے گا اس کے بعد پھر دیکھیں سیون ٹو ایٹ ایکٹیویٹی جو نظر آتی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے کیونکہ اس کے بھی سارے فلور جو ہیں وہ زیرو ہیں ٹھیک ہے نا کون سی ایکٹیویٹی لاسٹ میں سیون ٹو ایٹ تو اس ٹیبل کے اوپر اس سلائڈ کے اوپر دو ایکٹیویٹیز ایسی ہیں four to six seven to eight جس کے اندر کوئی بھی فلوٹ نہیں ہے یعنی کہ سارے کے سارے فلوٹ زیرو ہیں and these are the activities which are to be marked اور اس کو دیکھنا ہے اس کو آبزرو کرنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور وہ لوگ جس ایکٹیویٹی پہ کام کر رہے ہیں ان پہ نظر رکھنی ہے تاکہ وہ ٹائم پہ ڈلیور کریں اگر اس میں سے کوئی بھی ایکٹیویٹی ایک دن بھی ڈیلے ہو گئی تو سارا آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گا اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز ہیں مثال کے طور سے کہ فور ٹو سیون ہے آپ کے پاس پانچ دن کا ٹائم ہے تو کوئی بات نہیں ہے پانچ دن آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پانچ دن کی ڈیلے آپ کے پاس گنجائش ہے آج شروع کر دیں دو دن کے بعد کر دیں پانچ دن کے بعد اگر پانچ دن گزار دیے تو اس کے بعد پھر اگر چھٹے دن آپ نے کام شروع کیا تو یہ ایکٹیویٹی ڈیلے ہو جائے گی جب یہ ایکٹیویٹی ڈیلے ہوگی تو سارے کا سارا پروجیکٹ ڈیلے ہو جائے گا ٹھیک ہے دوبارہ سے ہم سم اپ کر لیں ہم نے کیا کیا سب سے پہلے جو ہمارے پاس پرابلم تھا اس کو ہم نے لکھا کس فارم میں لکھا نریشن فارم میں لکھ لیا اس کے بعد اس کا ایک نیٹورک بنایا اس ورک کے اندر پریسیڈنس ریلیشن دیکھے کہ کون سی ایکٹیویٹی پہلے ہے کون سی ایکٹیویٹی بعد میں کون سی ایکٹیویٹی بڑی ہے کون سی سب ایکٹیویٹی ہے اس کے بعد اس کی ڈیوریشن دیکھے اور اس کے سارے ٹائمس کیلکولیٹ کیے جب سارے ٹائمس کیلکولیٹ کر لیے تو پھر آپ نے کیا کیا سارے فلورس کیلکولیٹ کر لیے پھر ان فلورس پہ نظر رکھی جن میں فلورس سارے کے سارے زیرو ہیں اگر ان سیکوینس آف ایکٹیویٹی کو جو اسٹارٹ کریں گے فرام دا ویری بگننگ ان سب کو جوائن کریں تو آپ کے پاس ایک پاتھ بنے گا اس پاتھ کو ہم کہتے ہیں کریٹیکل پاتھ اور اسی لیے اس میتھڈ کو پورے میتھڈ کو کیلکولیٹ کرنے کے کریٹیکل پاتھ میتھڈ کہلاتا ہے جس سے آپ نے ان ایکٹیویٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جو کہ کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہوتی ہیں اور ان ایکٹیویٹی کا سم جو ہوتا ہے نا وہ total duration of the project آپ کو بتاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیے گا اس کے اندر غور سے دیکھیں یہ جو آپ کے پاس اگر فگر ہے تو جو کریٹیکل پاتھ پہ ایکٹیویٹی آئیں گی ان سب کے ڈیوریشن کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں ایڈ اپ کریں تو آپ دیکھیے گا total duration of the project آتی ہے جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس آگے کیا چیز ہے یہ اسی طریقے کی ایگزامپل ہے جس کے اندر میں نے بتایا ہے ڈینوٹ کیا کہ کس طریقے سے آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ ہے تو یعنی کہ ایکٹیویٹی ون ٹو فور اس ایگزامپل کے اندر کریٹیکل پاتھ پر ہے یعنی ون ٹو فور ایکٹیویٹی کو نظر میں رکھنا ہے اس کو اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے ون ٹو فور کے بعد آگے کہاں جانا ہے کیونکہ کنٹینیوس ہونی چاہیے نا کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تو four to six second activity ہے اس کے بعد سکس اور سیون دو یہ ڈمی ایکٹیویٹی ہے لیکن یہ کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہے اس کے بعد سیون ٹو ایٹ تو اس کا اگر آپ کریٹیکل پاتھ نوٹ کریں تو کیا کریٹیکل پاتھ ہوگا one to four four to six six to seven and seven to eight تو یہ چار ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اگر آپ ڈیوریشن کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا جائے گی دیکھ لیں گے کہ وہ آپ کے پاس total duration of the project آ جائے گی کوئی ڈاؤٹ ہے یہاں پر نہیں ہے آگے چلیں جی آگے چلیں یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے کریٹیکل پاتھ معلوم کرتے ہیں اگر یہ اگزامپل ہمارے پاس ہو جو ہم نے پہلے بھی آپ کو دکھائی تھی تو اس کو ہم کیسے کریں گے اس کے اندر خالی آپ کو کیا دیا ہوا ڈیوریشن دی ہوئی ہے یہ جو ایگزامپل ہے اس کے اندر بھی ہم نے وہی چیزیں کرنی ہے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ ای e اور ایل کیلکولیٹ کریں ہر نوٹ کے لیے ہر ایکٹیویٹی کے لیے آپ نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہوگا فلورس کیلکولیٹ کرنے ہوں گے جس کے اندر ٹوٹل فلور کی بات ہوگی جس میں فری فلور کی بات ہوگی جس میں انڈیپینڈنٹ فلور کی بات ہوگی یہ ساری کیلکولیشن کرنی ہے جب کیلکولیشن کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کریٹیکل پاتھ نکال لیں گے کریٹیکل پاتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے یہ سارے کا سارا پروسیس کیوں کر رہے ہیں میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ پروسیس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس پروجیکٹ کی ڈیوریشن کیا ہے کتنی جلدی اس پروجیکٹ کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر کسی جگہ ڈیلے ہو جائے تو پروجیکٹ کتنا ڈیلے ہوگا یا کس جگہ ہمارے پاس گنجائش ہے کہ کسی ایکٹیویٹی کو ڈیلے کریں مثال کے طور سے آپ کے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے لیکن آپ نے کرٹیکل پاتھ کی ایکٹیویٹی کے اندر کل سیمنٹ منگانا ہے تو آپ سیمنٹ ضرور منگائیں لیکن دوسری ایکٹیویٹی جس کے اندر آپ کے پاس تین چار دن کی گنجائش موجود ہے اور آپ نے لکڑی منگانی ہے لکڑی پرچیز کرنی ہے تو آپ کوئی بات نہیں تین چار دن ویٹ کر لیں تین چار دن کے بعد لکڑی منگائی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ایکٹیویٹی تھوڑی سی ڈیلے کی جا سکتی ہے اس کے اندر فلوٹ موجود ہے اس میں سلیکٹ ٹائم اویلیبل ہے تو کرٹیکل پاتھ کی ایکٹیویٹی کبھی بھی ڈیلے نہیں کی جا سکتی اور وہ ایکٹیویٹی ایسی ہے جس کے ڈیلے ہونے سے پروجیکٹ ڈیلے ہو سکتا ہے اس پہ نظر رکھنی ہے تو اب ہمارے پاس یہ کچھ نوٹس ہیں کچھ آرٹس ہیں اس کے اندر ہم نے انٹینشنلی نوٹ کو one two three four five six نہیں لکھا ہم نے فائیو ٹین ففٹین وغیرہ دیا ہوا ہے اس کی مختلف ڈیوریشنس ہیں اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ای e اور ایل کیلکولیٹ کرنا ہے ہر نوٹ کے لیے ہر ایکٹیویٹی کے لیے ٹھیک ہے نا تو ہم نے کیا ہے کچھ کیلکولیٹ اور وہ اس طریقے سے آیا یہ وہی پروسیس کرنا ہے جو میں نے ابھی پچھلی ایگزامپلس کے لیے کیا تھا یا لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے فارورڈ پاس کرنا ہے اینڈ دین بیکورڈ ٹریکنگ کر کے سارے ای اور ایل آپ نے کیلکولیٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں گے اگر نہیں ہے تو اس کو دیکھ لیں اس کو چیک کر لیں اگر کسی جگہ غلطی ہو تو ہمیں دوبارہ سے ای میل بھیجیں اور بتائیں کہ جی یہ اس جگہ پر غلطی ہو گئی ہے کہ یہاں پر مس ہو گیا ہے کیونکہ بار بار کرتے ہیں کسی نہ کسی جگہ غلطی کے امکان ہو سکتے ہیں کوئی چیز چھوٹ جائے لیکن جو کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے تو یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے جس کے اندر اسٹارٹ کرتے ہیں نوٹ نمبر 5 سے E is equal to zero L is equal to zero اور لاسٹلی نوٹ نمبر 55 جس میں E is equal to twenty six اور ٹوینٹی سکس یعنی اس پروجیکٹ کی ڈیوریشن 26 سکس ڈیز ہے 26 سکس ڈیز کے اندر ساری کی ساری ایکٹیویٹیز مکمل ہو جائیں گی جو کریٹیکل پاتھ پہ ہیں یا جو کریٹیکل پاتھ پہ نہیں ہے ان سب کی سب کی ساری ایکٹیویٹیز اس چھبیس دن کے اندر مکمل ہو جائے گی اگر آپ کے پاس یہ جو یونٹس ہیں وہ ڈیز کے اندر ہیں اگر کوئی ایکٹیویٹی دیکھے مجھے پتا نہیں کہ اس کے اندر سلیک کتنا ہے اس کے اندر مجھے پتا نہیں کہ فلوٹ کتنا ہے وہ کیسے ہوگا وہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا وہی ٹی کا جو فارمولا ہے وہ لگانا پڑے گا وہی جو جے آپ کے پاس ایف uh, کا فارمولا وہ لگانا پڑے گا آئی کا فارمولا وہ لگانا پڑے گا وہ تینوں فارمولا لگائیں گے تو آپ کے پاس وہ چیزیں آ جائیں گی اگر اسی کو ہم ٹیبولر فارم میں لکھنا چاہیں تو ہم ٹیبولر فارم میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایکٹیویٹیز کچھ ایسی نظر آ رہی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس فلور جو تھا وہ زیرو تھا یعنی کہ ایکٹیویٹی ایکٹیویٹی کون سی فائیو ٹو ٹین کی جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر ہمارا سارا فلور جو ہے وہ زیرو ہے اس کے بعد ten to fifteen and so so on تو یہ میں نے یہاں پہ ڈرا کی ہے آپ کے لیے کہ activity five to ten then ten to fifteen then fifteen to thirty thirty to next thirty five and then forty five and then تو یہ جو گرین میں ایروز بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو کیا ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ ایک کریٹیکل پاتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ کریٹیکل پاتھ کہاں سے آ گیا میں نے آپ کو بتایا کہ کریٹیکل پاتھ آ گیا سب سے پہلے ہم نے earliest start time earliest finish time latest start time latest finish time اور اس کے بعد total float free float independent float calculate کیے کیلکولیٹ کرنے کے بعد جس جگہ پہ ٹی ایف اور آئی زیرو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیا اور ان کو ہم نے گرین سے ریپرزینٹ کیا تو یہ آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ بن گیا کریٹیکل پاتھ کیا ہے 5 ٹو پاس اگر اس کی ڈیوریشن کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس 5 ٹو 10 کی ڈیوریشن 4 ہے اسی طریقے سے پھر 10 ٹو 15 کی کوئی ڈیوریشن نہیں ہے ڈمی ہے 15 ٹو 30 کی ڈیوریشن ٹو ہے ڈمی ہے 35 ٹو 45 12 ہے ٹو ایٹ ہے اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس total duration of the project آ جائے گا ٹھیک ہے تو this is how we proceed this is how we follow these things یہ میں نے ساری چیزیں کیلکولیٹ کی ہوئی ہیں آپ کے لیے یہاں پہ میں نے پرزینٹ کر دی ہیں یہ جو میں نے آپ کو ابھی اسکرین پر ٹیبل دکھایا کہاں سے آیا یہ اسی ایگزامپل سے آیا جو جس میں نیٹورک تھا اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے نیٹورک بنا تھا یا پہلے ٹیبل بنا تھا تو اس کا وہ سیکوینس ہے وہ سیکوینس آف ایکٹیویٹی دیکھتے جائیں کہ پہلے آپ کے پاس پرابلم ہوگا نریشن فارم کے اندر اس کو آپ نے ٹرانسفارم کرنا ہے نیٹ ورک کے اندر نیٹ ورک صحیح طریقے کا بنا ہونا چاہیے اور نیٹورک کی ساری پراپرٹیز سیٹسفائی ہونی چاہیے جو بھی پراپرٹیز ہم نے بتائی تھی نا پانچ آپ کو کسی جگہ ایروز کراس نہ کریں ٹائم ہمیشہ لیفٹ سے رائٹ پہ جائے پہلا ایونٹ اس کا نمبر کم ہو بعد کا ایونٹ کا نمبر زیادہ ہو ٹائم ہمیشہ لیفٹ سے رائٹ فلو کرے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں کنڈیشن یعنی نیٹورک پورا سیٹسفائی کرے جو بھی اس کی پراپرٹیز ہیں اگر نیٹ ورک آپ صحیح طریقے سے ڈرا نہیں کریں گے تو پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے تو پہلی چیز کیا ہے ونس اگین کہ آپ نے پرابلم کو نریشن فارم کو لکھنا ہے باقاعدہ ایک سسٹمیٹک فارم میں اس کا آپ نے نیٹ ورک ڈرا کرنا ہے نیٹ ورک ڈرا کرنے کے بعد آپ نے ٹائمس کیلکولیٹ کرنے ٹائمس کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ نے فلورس کیلکولیٹ کرنے فلورس کرنے کے بعد وہ جگہ آئیڈینٹیفائی کرنی ہے یا وہ ایکٹیویٹیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے جس کے اندر فلورس زیرو ہوں ٹھیک ہے نا یعنی جہاں پہ فلورس زیرو ہیں تو وہ سیکوینس آف ایکٹیویٹیز کیا کہلاتی ہیں اس کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو سب کریٹیکل پاتھ کہتے ہیں اور اس پورے میتھڈ کو کریٹیکل پاتھ میتھڈ کہتے ہیں تو اب اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے کچھ چیزیں آپ نے نیٹ ورک پہ کیلکولیٹ کرنی ہے کچھ چیزیں آپ نے ٹیبل کے ذریعے کیلکولیٹ کرنی ہے اور ٹیبل کو بھرتے جانا ہے تو یہ ٹو اینڈ فرو چلتا جائے گا پہلے آپ نے نیٹ ورک بنانا ہے اس میں ٹائمس کیلکولیٹ کرنا ہے اس کے ذریعے پھر آپ نے ٹیبل بھرنے پھر ٹیبل کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے ٹیبل کو بنانا ہے اور وہاں سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کریٹیکل پاتھ کو تو یہ ٹو اینڈ فرو دو دفعہ کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو پورا کریٹیکل پاتھ پتہ چل جائے گا نیٹ ورک پہ جب آپ ڈرا کریں گے نیٹ ورک پہ آئیڈینٹیفائی کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ایکٹیویٹیز کون سی ہیں اسی طرح سے ٹیبل کے اوپر بھی آپ ہائی لائٹر لگا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں آپ کے پاس کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنی ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر کون کون سی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہے جو ہم نے وہاں پر بھی کیلکولیٹ کی تھی ڈرا کی تھی ابھی آپ کے پاس جو گرین اس میں آ رہا تھا نا تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سی ہیں جناب ان ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں ہم نے اسٹارٹ کیا 5 ٹو 10 5 ٹو 15 5 ٹو 25 تو اسٹارٹ کریں پہلی ایکٹیویٹی 5 ٹو 10 جس کے اندر فلورس آپ کے پاس کیا ہیں 0 0 0 ہیں یہ ایکٹیویٹی مارک کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس اہم ایکٹیویٹی ہے جس میں فلور 0 ہیں اس کے بعد 10 ٹو 15 ایکٹیویٹی جس کی ڈیوریشن 0 لکھی ہوئی ہے یعنی کہ یہ ڈمی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر بھی سارے فلور 0 ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کس کے اوپر ہے یہ بھی کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہے اس کے بعد دوسری دیکھیں آپ ٹین ٹو ففٹین کے بعد ففٹین ٹو تھرٹی اس کے اندر بھی سارے فلورز جو ہیں زیرو زیرو زیرو ہیں یعنی کہ ایکٹیویٹی کون سی ففٹین ٹو تھرٹی کے اوپر بھی سارے فلورز وہ زیرو زیرو زیرو ہیں اس کے بعد یہاں پر اس سلائڈ کے اوپر اس پیج کے اوپر اور کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جو کہ پاتھ کے اوپر ہو یا جس کے فلورز زیرو ہوں نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں اس نیکسٹ پیج پہ جناب 30 ٹو تھرٹی فائیو ایکٹیویٹی جو ہے اس کے سارے فلورس زیرو ہیں تو یہ بھی کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہوگی اینڈ سو آن آگے چلتے ہیں 35 فائیو ٹو فورٹی فائیو اس کی ڈیوریشن ٹویلو ہے اس کے اندر بھی سارے فلورس جو ہیں وہ زیرو ہیں اور یہ بھی ایکٹیویٹی جو ہوگی کس پہ ہوگی کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہوگی and lastly 45 five to fifty five اس کے اوپر بھی سارے کے سارے جو فلورس ہیں وہ زیرو ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کریٹیکل پاتھ کے اوپر ہوگی ان سب کو اکٹھا کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کریٹیکل پاتھ بن جائے گا یہ سیریز آف ایکٹیویٹی یہ سیکوینس آف ایکٹیویٹیز جو کیا کہا ہے کانسٹیچیوٹ کرے گا کریٹیکل پاتھ تو یہ جناب ہمارے پاس طریقہ کار تھا جس کے ذریعے ہم نے کیا کیا کریٹیکل پاتھ معلوم کیا کریٹیکل پاتھ میتھڈ کے ساتھ یہ ہمارے پاس تقریباً چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تو جناب کوئی خاص بات نہیں ہوئی کوئی خاص طریقہ کار تو نہیں ہوا ہم نے نیٹورک بنایا کیلکولیٹ کر لیا اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے جی ہاں اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑی لاجک ہے اور آپ دیکھیں کہ اتنی سمپل چیزیں اویلیبل ہونے کے باوجود بھی بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں جو کہ ٹائم کے اوپر مکمل نہیں ہوتے کیونکہ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے اس کی دوسری مثال دوں کیا مثال دوں دوسری مثال ٹریفک ہے ٹریفک کون سی جس کے سڑک ہیں روڈس ہیں جس پہ گاڑیاں چل رہی ہیں جس کے اوپر ٹرک چل رہے ہیں جس کو بسز چل رہی ہیں رولس موجود ہیں بڑے آسان طریقہ کار ہیں کہ آپ نے ایک طریقے سے فالو کرنا ہے اوور اسپیڈنگ نہیں کرنی ہے لیفٹ پہ رکھنا ہے اوور ٹیک رائٹ سے کرنا ہے زیادہ ہارن نہیں بجانا اسپیڈ لمٹ کو کراس نہیں کرنا لکھا ہوا ہے نا سب جگہ اس کے باوجود بھی کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں نا اس لیے کہ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے چیزیں تو اویلیبل ہیں سب کو پتہ ہے ڈرائیور آپ آپ کو پتا ہے آپ اچھے ڈرائیور ہیں مجھے پتا ہے آپ روزانہ چلاتے ہیں اللہ نہ کرے خدا نہ خاصہ کبھی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو لیکن جو لوگ روڈ پہ گاڑی چلاتے ہیں وہی ایکسیڈنٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو اس کو روزانہ استعمال کرتے ہیں وہی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جگہ تھوڑی سی گڑبڑ کر دیتے ہیں جلدی میں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے تو پھر پروجیکٹ ٹائم پہ مکمل نہیں ہوتے درزی کی دوبارہ مثال لے لیں درزی کے پاس آپ جاتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ جی آپ ایسا کریں مجھے قمیض شلوار سی دیں کل جمعہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور آج شام تک آپ دے دیں یا زیادہ سے زیادہ کل بارہ بجے تک دے دیں اب اسے پتا ہے کہ اس کے پاس کام زیادہ ہے لیکن آپ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے میں آپ کی سی دوں گا لیکن جن صاحب کا اس نے پلان کیا ہوا تھا کہ آج ان صاحب کا کام پوسٹ پون کر دوں گا اور آپ کا میں کام کر دوں گا تفاق سے وہ صاحب بھی آ جاتے ہیں آپ کے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو شام کو چاہیے چاہیے اب وہ کس کو خوش کرے آپ کو خوش کرے یا اس کو خوش کرے لیکن وہ صاحب تو وہیں پہ باہر کرسی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں مجھے تو یہ چیزیں چاہیے کیونکہ میں تو شام کی فلائٹ سے جا رہا ہوں تو لامحالہ اس کو ان کا کام کرنا پڑتا ہے تو جب صبح کو آپ جاتے ہیں تو آپ کا سوٹ تیار نہیں ہوتا ہے کمی سلوار نہیں ملتا ہے آپ کو آپ بڑے غصہ ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوا کسی غلطی ہوئی آپ کی غلطی ہے یا ان صاحب کی غلطی ہے یا اس درزی کی غلطی ہے تو یہ جناب درزی کی غلطی اس لیے ہے کہ اس کو ایسے کام کمٹ نہیں کرنے چاہیے یہی چیزیں ہیں کہ جب نیٹ ورک وغیرہ بناتے ہیں آپ کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوالٹیٹیو بات نہیں ہوتی اس میں کوانٹیٹیو کی بات ہو رہی ہے کوانٹیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ جس میں آپ نے او آر لگائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے میتھمیٹکس لگایا ہوا اس کے اندر آپ ویریشن نہیں کر سکتے فور کا مطلب فور ہی ہے اگر فور کا مطلب آپ فائیو سمجھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بےخوب بنا رہے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خاص قسم کی ٹیکنیکس ہے اور اس کو خاص طریقے سے اپلائی کرنا چاہیے اور اپلائی کرنے کے لیے پوری کمٹمنٹ ہونی چاہیے اگر کمٹمنٹ نہیں ہے تو پھر اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا چاہیے اس میں انوالو ہونے سے مراد کیا ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ گھر ایک سال میں بن ہی جائے گا ایک سال میں نہیں بنے گا تو سوا سال میں بن جائے گا سوا سال میں نہیں بنے گا ڈیڑھ سال میں بن جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے وہ پاسبل ہو سکتا ہے لیکن جس وقت آپ ایک نیٹ ورک بنائیں تو اس کو ریلیجسلی فالو کریں اور نیٹورک کب بنائیں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پروجیکٹ صحیح ٹائم پہ مکمل ہو اگر آپ اس سے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی چیز ٹائم پہ مکمل ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی آدمی نے نہیں کہا لیکن جس وقت امپرومنٹ کی بات ہوتی ہے جس میں دنیا میں کمپٹیشن کی بات ہوتی ہے جس میں ٹارگیٹ سیلس کی بات ہوتی ہے جس کے اندر کوئی اچیومنٹ کی بات ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں اس میں پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں اسی میں سکسیڈ کیا جاتا ہے ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں سب سے پہلے جاپان کی مثال موجود ہے کس طرح سے اس نے ترقی کی ورلڈ وار کے بعد اس کے بعد کوریا کی مثال موجود ہے اس طرح سے اور ڈیولپنگ کنٹریز کی مثال موجود ہے آپ کے یہاں بھی اپنے ملک میں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جس جگہ آپ نے کسی ٹارگیٹ کو اچیو کرنا تھا اچیو کیا چاہے وہ فوڈ کی بات ہے چاہے وہ سیفٹی کی بات ہے چاہے سیکورٹی کی بات ہے وہاں پر آپ لوگوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا ریلیجیسلی اڈاپٹ کیا اور اس کے بعد ریزلٹس آئے تو یہ ساری جو میں نے باتیں کی ہیں پچھلے دو تین منٹ میں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میتھمیٹکس کے جو فگرس نظر آ رہے ہیں ان کی کچھ نہ کچھ میننگ ہوتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس انٹرپریٹیشن کو فالو کرنا چاہیے اگر اس کو فالو نہیں کریں گے تو ساری چیزیں بیکار ہیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کر کے دیکھیں واچ کریں کہ کس کس جگہ غلطی کی ہے اب یہ چھوٹی سی میں ایک مثال لیتا ہوں یہ چھوٹی سی مثال کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک نیٹورک دیا ہے بڑا چھوٹا سا اس کے اندر ایکٹیویٹی 1 ٹو 2 ہے اس کی ڈیوریشن 20 ہے 1 ٹو 3 ایکٹیویٹی ہے اس کی ڈیوریشن 25 ہے 2 ٹو 3 ہے اس کی ڈیوریشن 10 ہے اور 2 ٹو 4 ہے اس کی ڈیوریشن 12 ہے 3 ٹو 4 کی ڈیوریشن 6 ہے اور 4 ٹو 5 کی ڈیوریشن 10 ہے ٹھیک ہے نا ڈیوریشن کیا ہے 20, 25, 10, 12, 6 اینڈ 10 تو آپ نے ایک نیٹورک uh, بنانا ہے کیسے بنائیں گے بڑا آسان سا سمپل سا نیٹورک بنے گا ٹھیک ہے draw the work for the project find the total free and independent floats for each activity and find the critical path یہ آپ کیجیے گا ایگزامپل خود کیجیے گا میں نے یہ ڈرا کر یہ جو میں نے یہاں پہ بنایا بڑا سادہ سا بنایا ہے اس کے اندر تھوڑے سے نوٹس ہیں اس میں تھوڑی سی آرکس ہیں اب اتنے کمپلیکیٹڈ آپ نے ہینڈل کر لیے ہیں ان کے سارے چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں اس میں کریٹیکل پاتھ معلوم کر لیا ہے تو اس کا کیا مقصد ہے اتنے چھوٹے سے نیٹ ورک کو بتانے کا یا اگزامپل آپ کو دینے کا آپ کر لیں گے بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن اس نیٹ ورک کو اینالائز کرنا ہے یہ جو او آر ہے اس کی خوبی یہی ہے کہ چیزوں کو اینالائز کرتا ہے انالائز کرنے کے بعد آپ کو بتا دیتا ہے کہ پروز کیا ہیں کونس کیا ہیں اچھی باتیں کیا ہیں بری باتیں کیا ہیں مثال کے طور سے آپ کے یہاں آپ کے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ساہی وال میں ایک ایئرپورٹ بنا دیں اب ساہی وال میں ایئرپورٹ بنانا آپ ان سے آرگو کر سکتے ہیں کہ جی سائیوال میں ایئرپورٹ اچھا نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا پروفٹ نہیں ہوگا پیسے نہیں آئیں گے اتنے پیسے کہاں سے لے کے آئیں گے لوگ استعمال نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ اب لیکن ان کا ایک ڈسیزن ہے ہمیں ان کو اس پہ آرگو نہیں کرنی چاہیے ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ ہو سکتی ہے کسی طریقے سے being an O R practitioner ہم کیا کریں گے جی پرائم منسٹر صاحب کا ڈسیزن ہے ہم نے وہاں پر ایئرپورٹ بنانے بنانا ہے اب اس اس ایئرپورٹ کو ہم کیسے آپٹیملی یوٹیلائز کر لیں تاکہ وہاں پہ ہم پروفٹ کر سکیں وہاں پہ لوگوں کو سروس پہنچا سکیں وہاں کے لوگوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اور ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ آپ کا ڈیسیزن ہے لیکن اس کے بعد ہم اس کاسٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں یہاں پہ پروفٹ کو میکسیمائز کر سکتے ہیں یہاں سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس پورے خطے کے اندر ایک ایکٹیویٹیز ہم ایسی جنریٹ کریں گے کہ سارے جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے نا اس پر کرنی شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ او آر کی خوبی ہے اس کو اینالائز کرتے ہیں اس کو اس کے آلٹرنیٹو پیش کرتے ہیں اس کے آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں تو اب اسی نیٹورک کو ہم دیکھتے ہیں اس کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس نیٹورک میں جو پہلی ایکٹیویٹی ہے ون ٹو ٹو کی ڈیوریشن ٹوینٹی ہے اب یہ ٹوینٹی جو ڈیز ہیں یا آورس ہیں یہ ہم نے کہاں سے لائے ہم نے روزانہ کی پریکٹس سے روزانہ کی آبزرویشن سے دیکھا کہ یہ ٹوینٹی ڈیز میں یہ کام ہوتا ہے اور اب بھی ٹوینٹی ڈیز میں ہو جائے گا اب یہ ہمیں پتا تو نہیں کہ ٹوینٹی ڈیز میں کام ہو جائے گا اب پروڈکشن لائن ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ ٹوئنٹی ڈیز میں کام ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ روزانہ اس ایکٹیویٹی کو کر رہے ہیں سالوں سے کرتے آئے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ ٹوئنٹی ڈیز میں ہو جائے گی کیوں یہ آپ کے پاس کا ڈیٹا موجود ہے اس کی انفارمیشن موجود ہے لیکن ایک ایسی جگہ پہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ ٹوئنٹی ڈیز میں مکمل نہیں ہے میں اس کی چھوٹی سی مثال لے لوں کہ آپ فرض کریں کہ لاہور میں ڈرلنگ کرتے ہیں اور ڈرلنگ کے لیے آپ نے سو فٹ جانا ہے تو آپ کہتے ہیں سو فٹ جانے کے لیے ٹوینٹی ڈیز چاہیے ٹھیک ہے کنواں کھود رہے ہیں پانی کے لیے ٹوینٹی ڈیز بہت اچھی بات ہے آپ نے دیکھ لیا کہ سو فٹ کے لیے ٹوینٹی ڈیز چاہیے اب یہ آپ کے پاس ڈیٹا اتفاق سے اب اسی کو ڈرلنگ کو اگر آپ اسلام آباد میں کریں یا راول پنڈی میں کریں یا مری میں کریں جہاں پہ راکس ہیں تو وہ شاید آپ ٹوینٹی ڈیز میں نہیں کر سکیں گے اس کے اندر ٹوئنٹی فور ڈیز بھی ہو سکتے ہیں ٹوئنٹی فائیو بھی ہو سکتے ہیں تھرٹی بھی ہو سکتے ہیں فورٹی ڈیز بھی ہو سکتے ہیں کیوں یہ پاسبلٹی ہے کہ نیچے جیسے آپ ڈرلنگ کر رہے ہوں بورنگ کر رہے ہوں تو وہاں پہ راک نظر آ جائے یا راک مل جائے اب جب پتھر نیچے ہے تو آپ نے اس کے اندر جب بورنگ کرنی ہے تو اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی یہ جو مشین ہے ڈرلنگ مشین یہ بھی دوسری چاہیے جس کے اندر آپ کو کوئی دوسرے اوزار چاہیے ہو سکتا ہے کوئی نئی ٹیکنیک چاہیے ہو سکتا ہے کہ اس کی آپ کے پاس ایکسپرٹیز موجود نہ ہو تو یہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ نے کام کیا پہلے کام نہیں کیا تھا یہ آپ نے ایسا کام لیا جہاں پہ پہلے آپ نے کام نہیں کیا تھا تو اس میں آپ کے پاس انسرٹنٹی آ جاتی ہے جس میں آپ کے پاس چانس آ جاتا ہے جب چانس کی بات آتی ہے تو ہم یہ C P M method apply نہیں کر سکتے اس کو ہم ماڈیفائی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پرٹ کیا کہتے ہیں پرٹ کہتے ہیں جس وقت ڈیوریشن آپ کے پاس سرٹن نہیں ہے یعنی ون ٹو ٹو ابھی تو آپ نے کر کے آئے بڑی آسانی کے ساتھ بڑے کانفیڈینس کے ساتھ کیجیے ون ٹو ٹو کی ڈیوریشن ٹوینٹی ہے بڑے اعتماد کے ساتھ ڈیٹرمنیشن کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ہم جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ C P M is a deterministic model اب جو ہم پرٹ کہہ رہے ہیں یہ پرابلسٹک ماڈل ہے جس میں پرابلٹی کا عمل دخل ہوگا جس میں چانس ہوگا جس میں بہیویئر کی بات ہوگی کوئی پتہ نہیں ایسی جگہ پر ہم جا رہے ہیں جہاں پر جو چیزیں ان نون ہیں اب ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی کام ہوتا ہے یہ سارے کا سارا پتہ نہیں ہوتا کتنے دیر میں ہوگا آپ نے اگر ایک نئی سیٹ معلوم کرنی ہے کاٹن ہمارے یہاں ہے اس کے اندر روزانہ نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں نئی نئی ریسرچ ہوتی ہے تو آپ کاٹن کا نیا سیٹ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں پتہ نہیں ایک سال میں ہو جائے پتہ نہیں دو سال میں ہو تین سال میں ہو چار سال پانچ سال میں تو جتنے بھی ریسرچ کے پروگرامس ہیں وہ زیادہ تر پرابلسٹک اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں یا پرابلٹی انوالو ہوتی ہے تو اس لیے وہ سارے کے سارے چیزیں پرٹ کے ذریعے ڈیل کرتے ہیں یہ پرٹ جو ہے یہ کہاں سے آیا یہ بھی ایک قسم کے وار گیمس کے ذریعے آیا امریکہ جو ہے ڈیولپ کرا تھا U S A Polaris missile یہ پولارس میزائل کیا ہوتے ہیں یہ سب میرین سے فائر کیے جاتے ہیں اس زمانے میں کولڈ وار چل رہی تھی کافی آپس کے اندر کمپٹیشن چل رہا تھا دو سپر پاور کے درمیان تو یہ ایک میزائل ڈیولپ کرنا چاہتے تھے اس کے اندر انہوں نے یہ ٹیکنیک استعمال کی پرٹ کی جو لٹریچر کے اندر نوٹیفائی کیا ہوا ہے نا اس میں یہ ہے کہ پولارس میزائل سب سے پہلے جس جگہ پہ یہ پرٹ استعمال کیا گیا پرٹ کیا چیز ہے جس کی اتنے دن سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ program evaluation and review technique آپ کیا کرتے ہیں ہر تھوڑی سی دیر کے بعد اپنے پروگرام کو ایویلویٹ کرتے ہیں ریویو کرتے ہیں اور ماڈیفائی کرتے ہیں آپ نے ٹارگیٹ رکھا کہ بیس دن کے اندر یہ کام ہو جائے گا سارے کا سارا آپ نے چھ دن کے بعد ریویو کیا اور دیکھا نہیں بیس دن کے بعد نہیں ہوگا ہو سکتا ہے اٹھارہ دن میں مکمل ہو جائے ہو سکتا ہے یہ تیس دن میں بھی نہ ہو تو یہ کیا کرتے ہیں ہر کچھ سائیکلک ڈیز uh, کے بعد کچھ دن کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں ریویو کرنے کے بعد ماڈیفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ program evaluation evaluation and review techniques PERT کی بات چیت ہو رہی ہے پرٹ کا ذکر ہو رہا ہے اتنے دن سے ہم نے بات کی تھی لیکن بیسیکلی کیا چیز ہے یہ بھی وہی نیٹ ورک ہے پہلے آپ نے اسی طریقے کی نیٹ ورک بنانا ہے صرف ڈیوریشنز اور کی دیکھنے کی بات ہے جس میں ٹائم کی بات ہے جس میں ڈلیوری کی بات ہے جس میں ٹوٹل کمٹمنٹ کی بات ہے اب یہاں پر ہم کس کی بات کر رہے ہیں پرابلٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم چانس کی بات کر رہے ہیں جس میں ہمیں پتہ نہیں ہمیں ایک نئے اس کے اندر جا رہے ہیں ہم ہو سکتا ہے کہ سکسیزفل ہو جائے ہو سکتا ہے ہم سکسیزفل نہ ہوں ٹھیک ہے تو پرابلٹی کی جب بات کرتے ہیں تو پرابلٹی ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ڈسٹریبیوشن ہے جس کو ہم بیٹا ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں زیادہ وری ہونے کی بات نہیں ہے زیادہ پریشان کی بات نہیں ہم اس کو بیٹا ڈسٹریبیوشن اس کو ہم استعمال کریں گے تین فارمولے میں آپ کو بتاؤں گا ان تین فارمولوں کو آپ دیکھ لیجیے گا ابھی بیٹا ڈسٹریبیوشن کی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بتایا تھا آپ کو شروع کے اندر کہ ہم تھوڑی سی میتھمیٹکس استعمال کریں گے اور تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس استعمال کریں گے تو یہ بھی ان تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس کے اندر ایک ہے جو بیٹا ڈسٹریبیوشن ہے اسٹیٹسٹیشن نے بہت ساری بہت ساری فنامنس کو اسٹڈی کیا اسٹڈی کرنے کے بعد بتایا کہ فلانی چیز کس طریقے سے بیہیو کرتی ہے مثال کے طور سے کہ اگر آپ کے پاس لائٹس ہیں تو یہ بھی خاص عرصے کے بعد کیا کرتی ہیں فیوز ہو جاتی ہیں یا فیل ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ایک خاص ڈسٹریبیوشن فالو کرتے ہیں آدمی کا جو بیہیویئر ہے وہ بھی کسی خاص طریقے سے فالو کرتا ہے تو یہ اسٹیٹسٹیکل ڈسٹریبیوشن ہے جس کی بات چیت ہم اور بعد میں کر لیں گے لیکن یہاں پر دو چیزیں یاد کر رکھنے کی ہیں ایک بیٹا ڈسٹریبیوشن کی بات کریں گے ایک نارمل ڈسٹریبیوشن کی بات کریں گے ابھی کوئی وری کرنے کی بات نہیں ہے صرف دو یا تین فارمولے میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کی ایگزامپل لیتے ہیں ہم مثال کے طور سے آپ کے پاس supply of material is not certain اب آپ نے کسی کو کہا کہ جی جا کے آپ کیا کریں ہمیں بجری لا دیں ہم نے کنسٹرکشن کا کام شروع کرنا ہے یا آپ نے سیمنٹ لا دیں اب سیمنٹ کا آپ نے کام شروع کیا یا آپ نے پلازا بنانا شروع کر دیا یا آپ نے اسکول کی بلڈنگ بنائی یا کالج کی بلڈنگ بنانی شروع کر دی آپ کو سیمنٹ چاہیے لیکن اتفاق سے ایسا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ آ گیا میگا پروجیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے منگلا ڈیم کی ہائٹ ریز کرنی شروع کر دی یا آپ نے کوئی بہت بڑی موٹر وے بنانی شروع کر دی یا بہت بڑا کوئی ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ بھی شروع کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیمنٹ یا بجری یا کوئی اور کنسٹرکشن مٹیریل اس وقت نہ ملے ٹھیک ہے نا آپ نے پلان تو کیا تھا لیکن یہ ایک چیز ایسی آ گئی یا کوئی ایک نئی ڈیولپمنٹ آ گئی تو اس کے اندر سپلائی آف مٹیریل آپ کے پاس سرٹن نہیں ہوتا ہے تو اس میں کیا کریں گے آپ یہ پرابلسٹک ٹیکنیک استعمال کریں گے پھر نان کوپریشن فرام ورکر کسی وقت اسٹرائک ہو جائے آپ کا سارا کام فرسٹ کلاس چل رہا ہے ورکرس نے اسٹرائک کر دی ٹھیک ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے تو آپ نے آپ کے جو ورکر ہیں آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے لاسٹلی ہو سکتا ہے کہ جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے وہ آپ کا افیکٹو کام نہیں کر رہا ہے تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ انسرٹنٹی ہے جب انسرٹنٹی آپ کے پاس آ جائے تو آپ کیسے اس کو ڈیل کرتے ہیں کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیوریشن کی بات تھی نا جس میں ہم نے ڈی لکھا ہوا تھا ہم نے ہر جگہ لکھا ہوا تھا اس آر کے اوپر کے فور ڈیز ہے سکس ڈیز ہے ٹوینٹی ڈیز ہے اب کیا کرتے ہیں یہاں پہ پرٹ کو اس میں سالو کرتے ہیں اس طریقے کار کو جہاں پر ہمارے پاس جو ڈیوریشن ہے وہ سرٹن نہیں ہے کہ ہم صحیح طریقے سے نہیں بتا سکتے بالکل کمٹمنٹ کے ساتھ نہیں بتا سکتے کہ اس کا ٹائم کیا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں جو پریکٹیشنرس ہوتے ہیں جو اس علاقے میں کام کرتے ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ٹائم ہوگا آپ بتائیں موسٹ لائکلی ٹائم کیا ہوگا وہ کہے گا جی چھ دن کہ چھ دن میں ہو جاتا ہے ہو بھی جائے گا یہ یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا تو یہ موسٹ لائکلی ٹائم یا موسٹ لائکلی ڈیوریشن کیا ہوتی ہے اس کو ہم ٹی ایم کہتے ہیں اور اس کو ہم ان سے پوچھتے ہیں ان لوگوں سے ایکسپرٹ سے جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس موسٹ لائکلی کی بات ہو گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپٹیمسٹک ٹائم کیا ہوگا کتنی جلدی ہم اس کو مکمل کر لیں گے آپ نے اس سے بات تو پوچھ لی اس نے بتا دیا کہ جی بہت اچھا کام کریں گے تو ہم چار دن میں کر لیں گے اس کے بعد ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ یار اگر ساری چیزیں خراب ہو گئیں تو پھر کتنے دن میں ہوگا وہ کہے گا جی بیس دن تو میکسیمم ٹائم جو بیس دن ہو گیا موسٹ لائکلی ٹائم چھ دن ہو گیا بہت جلدی ہو جائے گا چار دن میں ہو گیا تو ہمارے پاس تین ٹائمس آ گئے تو یہ تین ٹائمس جو ہمارے پاس ہیں ان کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں T O optimistic time T T M O سے کیا ہمارا ٹی سفکس میں وہ لکھتے ہیں T M most likely time اور لاسٹلی ٹی پی یعنی پیسمسٹک ٹائم بہت زیادہ ٹائم یہ تین ڈیفینیشن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہم ایوریج ڈیفائن کرتے ہیں ہم ٹائم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو میں ذرا اچھی طریقے سے آپ کو ایکسپلین بعد میں کروں گا لیکن آج کے لیے یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹائم ٹی ای جو کیلکولیٹ کرتے ہیں ایکسپیکٹڈ ٹائم کہ کسی بھی ڈیوریشن کا کسی بھی ایکٹیویٹی کا ڈیوریشن کیلکولیٹ کرنا ہو تو کیا فارمولا لگائیں گے یہ جیسے میں نے بتایا تھا بیٹا ڈسٹریبیوشن سے اس کا ایوریج معلوم کریں گے T T to naught plus four times T M plus T P divide by six T O جو ہے آپ کے پاس آپٹیمسٹک ٹائم ہے ٹی ایم جو ہے موسٹ لائکلی ٹائم ہے اور ٹی پی پیسمسٹک ٹائم ہے اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں جس کو کہتے ہیں ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن اور variance standard deviation S T is equal to T P minus T naught over six ہے اور V T is equal to T P minus T naught by six whole square ہے آپ کو پتا ہے کہ جو اس کے اندر ویریئنس کے اندر اسٹینڈرڈ ڈیویژن میں کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے تو یہ جناب ہمارے پاس تین فارمولے ہوں گے جو ہم اس میں استعمال کریں گے پرٹ کے اندر اس کو میں ایکسپلین کروں گا نیکسٹ ٹائم اور اسی کے بیسس پہ ہم کیا کریں گے پروجیکٹ کی ڈیوریشن معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس پروجیکٹ کی پوری ڈیوریشن کتنی ہوگی اس کو ہم کتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں لیکن جب ہم پروجیکٹ کی ڈیوریشن بتائیں گے آپ کو تو یہ بھی موسٹ لائکلی بات ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس سرٹنٹی کے ساتھ کس آتھینٹیسٹی کے ساتھ ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارا پروجیکٹ اس ڈیوریشن کے اندر مکمل ہو جائے جس وقت ہم پلٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس لیکچر کو ریوائز کرنا ہے دیکھنا ہے لاسٹ لیکچر ہوگا یا ایک شاید اور ہو جائے گا جس کے اندر ہم ریسورس لیولنگ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں بڑا ایبرپٹلی میں اینڈ کر رہا ہوں جس میں پرٹ کی تین ڈیفینیشن میں نے بتائیں اور اس سے پہلے میں نے فلورس معلوم کرنے کے طریقہ کار اور کرٹیکل پاتھ میتھڈ کے ذریعے کرٹیکل پاتھ معلوم کرنے کے طریقہ کار آپ کو بتائے ایگزامپلس کی ہیں اور امید ہے کہ بہت ساری ایگزامپلس آپ خود کر لیں گے نیکسٹ لیکچر میں پرٹ کو بتائیں گے اور ریسورس لیولنگ کی ریسورس شیڈیولنگ کی بات چیت کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے ایکسرسائز کیجیے گا فزیکل ایکسرسائز کیجیے گا اپنی صحت کا خیال کیجیے گا اللہ حافظ اور السلام علیکم